سہیل کے والد ابو صالح نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے کہا ایک دن کے علاوہ میں نے کبھی امارت کی تمنا نہیں کی کہا میں نے اس امید میں کہ مجھے اس کے لیے بلایا جائے گا اپنی گردن اونچی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو کو بلایا ان وہ جھنڈا دیا اور فرمایا جاؤ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ تمہیں فتح ادا کر دے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کچھ دور گئے پھر ٹھہر گئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور بلند سے پکار کر کہا اللہ کے رسول کس بات پر لوگوں سے جنگ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے اپنی جانے اور اپنے مال تم سے محفوظ کر لیے سوائے یہ کہ اسی شہادت کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ پر ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 6222